مکمل شکر ادا ہو گیا اللهم ان ام سئی تو ما عنََ بنا من عافیہ ونِ فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد شام کی دعا اللهم عص بہ تو ما انّنََََََََََََََََََََ بنا من آفيہ من آفيہ كيوں فمنك وحدك وحدك لا شريك لك فلك الحمد صبح کی دعا یا اللہ میں نے شام کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شام ہمارے پاس جو بھی عافیت اور نعمت ہے وہ اکیلے آپ کی طرف سے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں یا اللہ میں نے صبح کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس صبح ہمارے پاس جو بھی عافیت اور نعمت ہے وہ اکیلے آپ کی طرف سے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جو صبح و شام تین بار پڑھ لے اس نے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا